حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کی موت کسی خاص جگہ پر آنا مقدر ہوتی ہے اس کی کوئی ضرورت اسے وہاں لے جاتی ہے جب وہ اپنے آخری قدم تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوت کر لیتا ہے قیامت کے دن زمین کہے گی میرے مالک تو نے میرے پاس جو امانت رکھی تھی وہ یہ حاضر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو ترسٹھ